حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کی پہلی دو رکاتوں میں فاتحہ کے علاوہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے اور کبھی کبھی ہمیں کوئی آیا سنا بھی دیا کرتے تھے اور آپ پہلی رکعت کو لمبا کیا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر نو سو چھہتر